ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب, إلى أحب إليه عما سواهما وأن يكون المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواح ایک صفحہ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر بھی ہوں گی یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کسی مولوی میں ہوں گی یا کسی عالم میں ہوں گی یا کسی طالب علم میں ہوں گی کوئی قید نہیں جس شخص کے اندر بھی تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس ایمان کا ذائقہ ایمان کا مزہ ایمان کی خوشبو یا ایمان کا جو بھی ذائقہ ہے وہ اسے پتہ چلے گا محسوس ہوگا کہ کیا مزیدار چیز ہے تو بھائی دوستو ان میں پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور مخلوق ہونے میں تو یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ جل شانوں کی ذات سے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے یقون اللہ و رسول احبا اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں ماں سے واہ ماں سے ان دونوں سے علاوہ سے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی شے ہیں جتنی بھی مخلوق ہے چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ غیر جاندار ہو ہر قسم کی مخلوق سے ہٹ کے اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے رسمی پیار نہیں چاہیے ہمارے علاقے کا ہے یہ ہمارے ملک کا ہے یہ ہمارے برادری کا ہے یہ ہمارا پختون بھائی ہے یہ ہمارا پنجابی بھائی ہے یہ ہمارا میوتی بھائی ہے یہ ہمارا فلاں بھائی ہے یہ ہمارا استاد بھائی ہے یہ ہمارا پیر بھائی ہے یہ ہمارے اپنے رشتے دار ہیں یہ ہمارے عزیز ہیں یہ ہمارا یہ جی، کزن مزن شزن جوش ہیں بھی ہے یہ چیزیں نہیں چاہیے بعد میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد محبت جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے رسمی تعلق رسمی زبانی باتیں یہ نہیں چاہیے ایمان کے لیے یہ ناکافی ہیں آج ہم اپنے پلے کو اور اپنے دل کو اور اپنے اعضا کو اپنے ایمان کو اپنی روح کو ناپیں تو صحیح تولے تو صحیح جانچیں تو صحیح ہمارے اندر بھی رسمی محبت پائی جا رہی ہے ہمارے اندر بھی کاغذی محبت پائی جا رہی ہے ہمارے اندر بھی عارضی محبت پائی جا رہی ہے ہمارے اندر بھی چھوٹی قسم کی محبت پائی جا رہی ہے سچی حقیقی اصلی اور ایمانی روحانی صحیح محبت نہیں ہے کم ہے کمزور ہے جس کی وجہ سے آج ہم آج ہم بے ایمان تو نہیں کہہ سکتے کمزور ایمان والے ہیں کمزور ایمان والے ہیں اور انتہائی کمزور ایمان والے ہیں بہت زیادہ کمزور ایمان والے ہیں کیوں نہ ہو ہمارا ایمان کمزور ہوگا جب آپ سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان کمزور ہی رہے یاد رکھیں اس لیے بھائی کو ہم نے پرکھنا ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کس درجے میں ہے سب سے زیادہ ہے یا نہیں ہے سب سے زیادہ عقلی طور پہ عقیدے کے طور پہ تو ہے چلو عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں آپ سے ہے یعنی مخلوقات میں آپ سے ہے اور <clears throat> سب سے ہی زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے <clears throat> یہ عقیدے کے طور پہ تو ہے لیکن اس محبت کو طبعی طور پر اپنانا یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ اپنی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کو طبعی طور پر اپنایا جائے آپ کی محبت کو خوب سے خوب اپنایا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس درجے میں عشق کس درجے میں محبت کس درجے میں آپ سے پیار کرتے تھے کیا ہماری محبت بھی اس قسم کی ہو سکتی ہے یہ ایک سوالیہ نشان چھوٹ رہا ہے آج کے اس بیان میں ایک سوالیہ نشان چھوٹ رہا ہے کیا ہم سے بھی ایسی محبت ہو سکتی ہے بہت مشکل ہے لیکن ہو سکتی ہے توجہ سے کریں شوق سے کریں ولولے سے کریں تو محبت ہو سکتی ہے طبی طور پر ہو سکتی ایمان کے لیے تو عقلی طور پر عقیدے کے طور پر یہ محبت ضروری ہے اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے بڑھانے کے لیے برکت کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالی جل شانوں کے زیادہ سے زیادہ مقرب بننے کے لیے طبعی محبت ہونی بھی چاہیے طبعی محبت ہونی چاہیے جب تک ہماری محبت طبعی نہ ہوگی توجہ سے جب تک ہماری محبت طبعی نہ ہوگی اس وقت تک ہماری زبانی خاطر خائیں ہیں ہماری زبانی جمع خرچ ہے ہماری کاغذی کاروائی ہے دل سے محبت ہو پیار ہو سچا عشق ہو زیادہ سے زیادہ محبت ہو پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا ورنہ برائے نام تو سارے ہی مسلمان برائے نام تو سارے ہی مسلمان ہیں بھائی دوستو اس محبت کے پیمانے کو آج پرکھ لیجئے آج غور کر لیجئے کہ ہماری کس درجے میں محبت صحابہ اکرام کی چند باتیں دیکھیے سنیے جس میں کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا کہ کتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کافر تھے بعد میں الحمدللہ مشرف با اسلام ہوئے مشرف با اسلام ہوئے صلح ادیبیہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ کی محبت آپ کے تبرک آپ کی برکت کو وہ اس طرح بیان فرماتے ہیں اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں ٹھیک اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو وضو کا پانی بچ رہا ہے گر رہا ہے آپ کے جسم اتھر کو لگنے کے بعد صحابہ کرام اپنی جھولیاں اپنی مٹھیاں اپنے برتن اپنا سسٹم آگے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آپ کا تبرک حاصل ہو آپ کی برکت حاصل ہو آپ کی محبت میں اضافہ ہو حتیٰ کہ آپ لعاب مبارک بھی پھینکتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کرام اٹھا لیتے ہیں اندازہ کیجئے محبت ہو تو ایسی ہو کہ وہ مبارک بھی پھینکتے ہیں تو وہ بھی اٹھا لیتے ہیں یہ صحیح بخاری کی باتیں ہیں یہ واقعات صحیح بخاری میں لکھے اندازہ لگائیے یہ کوئی چھوٹی موٹی کسی حدیث کی کتاب کی باتیں نہیں ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ کمزوری تھی میری آنکھوں میں بینائی کی کچھ کمزوری تھی تو میں نے <clears throat> جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی میری آنکھوں میں کچھ کمزوری ہے بینائی کی کچھ کمزوری ہے تو آپ اگر تکلیف فرمائیں تو ہمارے گھر تشریف لائیں میں چونکہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے شام کی نمازیں رات کی نمازیں گھر میں پڑھا کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دو رکت نماز ہمیں گھر میں پڑھا دیں تاکہ آپ کی جگہ پہ ہم نماز پڑھتے رہا کریں برکت حاصل کرتے رہا کریں آج کان کھول کے برکت کے واقعات سن لو سمجھا کی بات برکت کے واقعات سن لو وہ نہیں ہے برکت کے واقعات سن لو تبرک کے واقعات سن لو جو بریلوی طبقہ ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ تبرک کے قائل نہیں ہے ہم اعتدال کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے قائل ہیں اور اس کے دلائل بھی دے رہے ہیں گیا ہم برکت حاصل کرنے کے قائل ہیں اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور دلائل بھی دیتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کس طرح برکت حاصل کیا کرتے تھے آج داتا دربار کے اندر جس کو لوگ داتا دربار کہتے ہیں حقیقت میں وہ داتا دربار نہیں ہے منگتا دربار ہے اس دربار میں جا کے پوجا کرتے ہیں یہ کوئی برکت حاصل کرنا نہیں دربار میں جا کے شرکیہ کام کرتے ہیں یہ کوئی برکت حاصل کرنا نہیں ہے دربار پہ جا کے بدعات کرتے ہیں یہ کوئی برکت حاصل کرنا نہیں ہے بدعات کرتے ہیں اور <clears throat> غیر اسلامی چیزوں کو رواج دیتے ہیں اور غیر اسلامی طریقے سے درباروں کو پوجا چاٹ کرتے ہیں درباروں کو جا کے سلام کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ابے دربار میں دیکھو تو صحیح کون دفن ہے کہیں پر جانور دفن کیا ہوا ہوتا ہے کہیں پر کوئی عام سا لڑکا دفن کیا ہوا ہوتا ہے اگر کہیں کچھ اور نہیں ملتا تو گدا دفن کر کے دربار بنا لیا جاتا ہے جی ہاں بات یہ ہے کہ درباروں کے قائل نہیں ہیں برکت کے قائل ہیں اگر آپ علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ کی قبر پہ چلے جائیں اور صحیح طریقے سے جا کر سلام دعا کریں تو خدا تعالی کی قسم عبادت ہے آواز نہیں آئی آپ لوگ ادھر جا کر شرک اور بدت کرنی ہے تو وہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا کفر ہے اعتدال کے پلے کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اعتدال اور انتظام کو سامنے رکھنا ہے انتظامی امور کو اور اعتدال کو شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام بھی کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر ہم بھی جا کر سلام پیش کریں گے انشاءاللہ ہم داتا دربار کا نام داتا دربار نہیں دینا چاہتے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک پر جانا ہم پسند کرتے ہیں ان کو سلام کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں مگر ان سے مانگنا پسند نہیں کرتے مانگنا ہم نے اللہ سے ہے بزرگوں کا وسیلہ بزرگوں کا تبرک عین ثابت ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس بزرگ سے آپ پیار کرتے ہیں ہمارا کام بھی اس بزرگ کی برکت سے بنا دیجئے ہم جا کر درباروں پہ یہ نہیں کہتے اے بزرگ او میرا پتر مرن لگا ہے جی جاوے میرا بچہ مر گیا اٹھ اے بزرگ ساڈا ہو ہو گیا ایسی باتوں کا ہم قائل نہیں ہیں یاد رکھیے کسی بزرگ کے دربار پہ جا کر الٹی سیدھی حرکت کرنے کے قائل نہیں ہے تبرک حاصل کرنے کے ہم وقائل ہیں اور زندہ سے بھی اور مردہ سے بھی آواز نہیں آئی آپ لوگ زندہ سے بھی اور مردہ سے بھی ہم سب سے تبرک حاصل کرنے کے قائل ہیں مگر یاد رکھیے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں قریب جائیں تو بات سنتے ہیں آواز آ رہی ہے یاد رکھیے یہ مماتی فرقے سے ہوشیار رہیے یہ مماتی ٹولہ اور مماتی فرقہ میں نہیں مماتی ہاں مماتی مہماتی مہماتی تو اچھے لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں مماتی کی بات کر رہا ہوں مماتی گمراہ فرقہ ہے یاد رکھیے یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے اور لوگوں کو ان کے عقائد معلوم نہیں ہیں یہ مماتی فرقہ انبیاء کرام کو ان کی قبروں میں مردہ کہتا ہے یہ فرقہ انتہائی گستاخ فرقہ ہے یاد رکھیے تو بہرحال ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں ہمارے علماء حق کا علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں ان میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ہم لوگ وسیلے کے بھی قائل ہیں اور ہم لوگ تبرک کے بھی قائل ہیں ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے دوسری مثال میں دے رہا تھا کون سی حضرت عرطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میری آنکھیں کمزور ہیں آپ گھر تشریف لائق لائیے اور ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھا دیجئے چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کی دعوت کو قبولیت بخشی اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے آپ نے ان کو پیچھے کھڑا کیا اور نماز پڑھا دو رکت نماز پڑھائی جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھائی انہوں نے زندگی بھر اپنی اس جگہ کو نماز کے لیے منتخب کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں برکت حاصل کرنا کون سی کتاب میں ہے یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ آواز آ رہی ہے اسی طریقے سے آگے چلیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر جن کے نام نامی اس میں گرامی پر اس مدرسے کا نام ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جب ہم مدرسے کا نام لیں گے عبداللہ بن عمر وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس وقت مدرسے کا نام ہو گیا ہے اس وقت ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام نامی اس میں گرامی پڑھیں گے یا لکھیں گے وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھیں گے اور پڑھیں گے یاد رکھیں تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق تھے اللہ کے نبی کے ایسے سچے عاشق تھے ایسے سچے عاشق تھے جہاں جہاں جس طرح کی جو سنت جو طریقہ اللہ کے نبی کا معلوم ہوا بس اسی طرح کر لیا کرتے تھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا کیا ہو رہا ہے میرے پاس وقت ہے نہیں ہے مال ہے نہیں ہے ٹائم ہے کچھ نہیں دیکھنا بس کرنا ہوا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ان کے تبرک کا واقعہ ممبر پر تشریف فرما ہے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور ممبر سے جب آپ اٹھتے ہیں تو جس جگہ پر جس حصے پر اللہ کے نبی کا جسم مبارک لگا ہے آپ کے اٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور اس جگہ کو ہاتھ لگایا اور اپنے ہاتھ کو منہ پہ پھیر لیا سمجھ میں آ رہی بات مشکا شریف میں روایت لکھی یہ تبرک ہے یا نہیں بزرگوں کے تبرک کے ہم قائل ہیں یاد رکھیے اسی طریقے سے حج کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آمال حج سے فارغ ہوئے آمال حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے جب اپنے بال منڈوائے جب آپ نے اپنے بال کٹوائے اور منڈوائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یہ لو یہ میرے بال ہیں یہ لے لو یہ صحابہ اکرام میں تقسیم کر دو آپ کو پتا تھا کہ میرے اوپر جان دینے کو تیار بیٹھے ہیں یہ صحابہ اکرام میرے اوپر جان دینے کو تیار ہیں یہ محبت کرتے ہیں تو رسمی محبت نہیں کرتے ہیں یہ محبت کرتے ہیں تو طبعی کرتے ہیں یہ محبت کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں یہ محبت نام کی نہیں کرتے یہ محبت کام کی کرتے ہیں یہ محبت عشق کے درجے میں کرتے ہیں جاؤ میرے پیارے صحابہ کو یہ بال تقسیم کر دو اندازہ فرمائی اس طرح بال آپ کے بال مبارک اس طریقے سے پوری دنیا میں پھیل گئے جہاں جہاں صحابہ کرام گئے بہت سارے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں بال آ گئے کسی یہ داڑھی مبارک کے بال نہیں تھے یہ سر مبارک کے بال تھے تو بہت سارے صحابہ کرام کے پاس یہ بال آ گئے اور بھی سنا کیا آدر ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ گھر کی زوجہ محترمہ ام المومنین انہوں نے برکت حاصل کرنے کے شعبے کو سنبھالا ہوا تھا اور صرف یہی نہیں کہ صرف انہی کے پاس شعبہ تھا ان کی اپنی محبت ہے ان کی اپنی ذاتی محبت تھی ٹھیک حالانکہ بیوی ہیں اور بیوی کے سامنے شوہر گھر کی مرغی دال برابر لیکن آج کل تو دال بھی مہنگی ہے مرغی سے شاید یہ محاورہ پہلے کا ہے بھائی اس وقت کا محاورہ ہے وہاں کا کام کر دو وہ جلدی متقد نہیں ہوتی ہوتی جی؟ ایک بزرگ تھے ان کی بیوی ہمیشہ جناب اعتراض ہمیشہ اعتراض ان پر اعتراض اعتراض کرتی تھی وہ بزرگ بڑے صاحب و و کرامت اور بڑے اونچے درجے کے ولی تھے یہ جناب جب مولوی صاحب گھر آئے تو کیا تو بڑا بزرگ بڑا پھیلتا ہے وہ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں تو بڑا بزرگ بڑا پھیلتا ہے بزرگ تو یہ ہوتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی بیوی کو کوئی کرامت دکھاتا ہوں کوئی کرامت دکھاتا ہوں جس سے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میری موتغد ہو ہی جائے بیوی کو موتقد کرنا بہت بڑا کام ہے کشمیر کو پتہ کرنا آسان ہے مگر بیوی کو موت قد کرنا بہت بڑا کام ہے یاد رکھ یہ بہت بڑا کام خیر اس کام میں لگنا نہیں آپ نے کبھی یاد رکھو ہمیں کسی کو متقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک تدبیر سوچی انہوں نے بزرگوں نے سوچا کہ بھائی بیگم کو متقد کرنے کے لیے چکر چلاتے ہیں اللہ پاک نے کرامت دی ان کو ہم کرامات کے بھی قائل ہیں کان کھول کے سن لو جو لوگ بھی سن رہے ہیں کرامات الاولیاء حق شراقائد عقیدوں کی کتاب اس میں واضح لکھا ہوا ہے بزرگوں کی کرامات سچی ہیں مماتی ٹولہ اس کو نہیں تسلیم کرتا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا آگے بات کرامات الاولیاء حق اللہ پاک جو عزت بخشتا ہے کسی اپنے ولی کو یا کسی بزرگ کو چاہے عورت ہو یا مرد بوڑھا ہو یا جمان جن ہو یا انسان اللہ جس کو عزت بخشتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں ٹھیک نبی کے ہاتھ میں کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں اگر کسی ولی کے ہاتھ میں کوئی خرق عادت عادت سے ہٹ کے کوئی بات کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں تو یہ کرامت اللہ جس سے چاہے جب چاہے ظاہر کرا دیتا ہے تو چنانچہ ایک بزرگ تھے وہ اڑنے کا ان کو اڑنے کی ان کو کرامت ملی ہوئی تھی انہوں نے سوچا آج میں اپنی بیگم کے پاس سے گزرتا ہوں سہن کے اوپر سے چنانچہ اپنی پرواز کو اڑتے اڑتے جناب وہ گزر رہے تھے اپنے سہن کے اوپر سے سہن کے اوپر سے گزر رہے تھے رات کو جب گھر آئے شام کو تب بیگم صاحبہ کہنے لگی واہ بزرگ بنا پھرتا ہے دیکھ شکل اپنی میں نے آج ایک بزرگ دیکھا ہے ہوا میں اڑ رہا تھا وہی آج آج میں نے ایک بزرگ دیکھا ہے جو ہوا میں اڑ رہا تھا اچھا دیکھا ہے نا تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا بزرگ اڑ رہا تھا ہاں ہاں بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں تیرے جیسے بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں وہ کہنے لگے وہ میں ہی تھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے آپ تھے اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے عجیب طریقے سے اڑ رہے تھے ایسے اڑا کرتے عجیب یہ عورتیں یہ گھر والے اور یہ خاندان کے لوگ اور یہ ارا پرا کے لوگ یہ وہ نہیں ہوتے جلدی معتقد نہیں ہوتے یاد رکھو اور ہمارا کام نہیں ہے کسی کو معتقد کرنا ہاں اپنا اندر باہر ایک کرو جس سے خود بخود معتقد خیر بہرحال میں بات کیا سنا رہا تھا ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے کچھ بال کٹھے کیے کچھ بالوں کا مجموعہ کٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو چاندی کی نلکی میں ڈال کر سنبھال لیا چاندی کی نلکی میں ڈال کر سنبھال لیا اور طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ جو بھی بیمار آتا یا جس کی بیماری کا پتہ چلتا تو اس کو اس نلکی کو پانی میں ڈالتی پانی میں ڈال کے اس کو ہلا کے نلکی کو بالوں سمیت محفوظ کر لیتی وہ پانی جو ہے اس بیمار کو دیتی تو بیمار صحیح ہو جایا کرتا تھا یہ روایات صحیح روایات ہیں کان کھول کر سن لیجئے یہ تبرک نہیں تو اور کیا ہے یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے اسی طریقے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سن لیجئے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسط سے اور ان کی برکت سے اور ان کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جبا حاصل کر لیا جبا آپ کا برکت والا جبا حاصل کر لیا جبا حاصل کرتی اور اس کو محفوظ کر لیا اس سے برکت حاصل کیا کرتی تھی اور جب کوئی بیمار آتا تو اس جبے کو کسی برتن میں یا ٹب میں ڈال کر بھگوتی بھگونے کے بعد اس جبے کو محفوظ کر لیتی اور وہ جو پانی ہوتا اس پانی کو بیمار آدمی کے حوالے کر دیتی تو بیماروں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دے دیا کرتے تھے یہ صحیح روایات ہے یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی برکات نہیں تو اور کیا ہے یہ صحابہ کرام کا عشق نہیں تو اور کیا ہے سمجھ میں آ بات اسی طریقے سے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے مشک کے اندر سے مشکیزہ ہوتا ہے نا مشکیزہ جیسے آج کل قبرستان میں بھی آج کل ہوتا ہے مشکیزے سے پانی لگا رہے ہوتے ہیں چمڑے کا تو اس مشک مشک کو آگے کر دیا حضرت کو پیاس لگی ہوئی تو انہوں نے مشکیزہ ہی آگے کر دیا تو آپ نے اس مشکیزے کے منہ سے پانی لگا کے پی لیا اس مشکیزے سے ہی منہ کو پانی لگا کے پی لیا جو ہی آپ کے منہ سے وہ مشکیزہ ہٹا تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا اور سنبھال لیا اور محفوظ کر لیا تاکہ برکت حاصل کرے تاکہ اسمش کیجیے کہ منہ کے ساتھ کسی اور کا منہ ٹچ نہ ہو کوئی بے ادبی نہ ہو تاکہ یہ کام یہ برکت میرے پاس رہے اور آپ نے اس برکت کو محفوظ کر لیا یہی واقعہ same same same to same حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کے پانی آپ کو پلایا گیا اور آپ نے مشکیزے کے اندر ہی منہ لگا کر پانی پیا تو مشکیزے میں منہ لگا کے پانی پیا جو ہی آپ کے منہ سے مشکیزہ ہٹا تو انہوں نے فوراً اس مشکیزے کو اس جگہ سے کاٹ کے سیو کر لیا محفوظ کر لیا تاکہ آپ کی برکات محفوظ ہو جائیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں آ رہی تو بھائیو دوستو برکات کے تبرک کے بے شمار واقعات ہیں جو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً تبرک اور برکت حاصل کرنا بہت زبردست چیز ہے بہت ایمانی چیز ہے بہت روحانی چیز ہے مگر اعتدال کے اندر رہ کر ہو اعتدال سے باہر نہ ہو سجدہ نہ کرنے لگ جائیں کسی بزرگ سے مانگنے نہ لگ جائیں کسی کے ساتھ غیر شرعی حرکت شروع نہ کر دیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے تھے غالباً اشراق کے وقت میں تو مدینہ کے گھر جو ہوتے تھے نا گھر مدینہ میں جو گھر ہوتے تھے وڈیروں کے یا بڑے بڑے درجے کے صحابہ کے ان کے جو خادمین ہوتے تھے خدما ہوتے تھے وہ خدما برتن لے کر پانی برتن میں پانی لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے اللہ کے نبی سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے بخاری اور مسلم بہت پکی اور مضبوط حادیث ہیں مسلم شریف میں یہ روایت لکھی ہے کہ لوگ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد جب آپ کے پاس تشریف لاتے حاضر ہوتے تو برتنوں میں پانی ہوتا تھا صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ آپ اس میں کچھ پی لیں یا آپ اس میں کچھ کر دیں تاکہ ہمیں اس سے برکت حاصل ہو جائے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کا خاص طریقہ پھر یہ تھا کہ آپ ہاتھ مبارک اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال کے نکال لیتے تھے تاکہ پانی بھی برکت والا ہو جائے اور برتن بھی برکت والا ہو جائے اس طرح یہ خادمین مدینہ کے اپنے اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے تو یہ کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے تو کیا ہے یہ کہ کیا چیز ہے برکت نہیں تو اور کیا ہے تبرک نہیں تو اور کیا ہے یہ برکت حاصل کرنے کا خاص طریقہ ہے اللہ کے نبی سے برکت حاصل کرنے کا اس وقت صحابہ کرام کے ہاں یہ خاص طریقہ تھا اگر تبرک حاصل کرنا گنا ہوتا ناجائز ہوتا حرام ہوتا تو کیا اللہ کے نبی یہ حرام کام کرتے برکت حاصل کرنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ خاص طریقہ تھا عوام کے لیے برکت دینے کا اسی طریقے سے محمد ابن سیرین رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی کے ذریعے سے ایک بال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کر لیا انہوں نے ایک بال حاصل کر لیے ان کو ایک اور بزرگ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اس بال کو دیکھ کر کہ اگر میرے پاس یہ بال ہو تو میں پوری کائنات میں سب سے بڑی دولت اس بال کو سمجھوں سب سے بڑی دولت میرے پاس یہ بال یعنی ان کو تاثر دے دیا کہ آپ کے پاس دنیا کی دولتوں میں یہ شرط ہے ویسے تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے نا دنیا کی دولتوں میں سب سے بڑی دولت آپ کو یہ بال ہونا چاہیے اور یہی انہوں نے سمجھا تو اس طریقے سے ہمارے صحابہ اکرام نے کس عشق کے درجے میں کس طرح پیار کیا کس طرح پیار کیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے جب بھی سفر کرنے جاتے مدینے سے نکلتے مکہ کی طرف جاتے تو سفر کے لیے انتخاب کس کس چیز کا کیا کرتے تھے توجہ فرمائیے سفر کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ جس راستے پر اللہ کے نبی گئے ہیں میں اسی راستے پہ چلوں گا آواز نہیں آئی جہاں جہاں اس پورے سفر میں اللہ کے نبی رکے تھے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں وہیں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رکا کرتے تھے اور یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پر اللہ کے نبی رکا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کی خاص صفات میں سے ایک عاشقانہ صفت یہ بھی ہے کہ وہ جگہ کو تلاش کیا کرتے تھے کہ ہمیں مجھے وہ جگہ مل جائے جس جگہ پر آپ نماز ادا کیا کرتے تھے یہ بات ہو رہی ہے سفر کی اور جگہ سفر میں تلاش کرنا ایک بہت اچھا خاصا کام رکھتا ہے اس مدرسے کی چار دیواری تو چھوڑو اس مسجد کی چار دیواری کے اندر کسی ایک جگہ پر کسی بزرگ نے نماز پڑھی ہو تو اس کو کئی سالوں کے بعد اس جگہ کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہوگا اس جگہ کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہوگا بہت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے میں آتا تھا اور لوگ یہ بتاتے ہیں اس وقت کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سارے کام چھوڑ رہے ہیں مدینے سے نکلے ہیں مکے کو جا رہے ہیں جہاں پر پہلے مرتبہ یعنی جہاں پر پہلا سٹاپ آپ نے کیا جہاں پر پہلی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر پہلی جگہ آپ مدینے سے نکل کے رکے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہیں رک رہے ہیں اور ایسے تلاش کر رہے ہیں جیسے کوئی سواری گم گئی جیسے کوئی قیمتی چیز گم گئی جیسے کچھ کوئی قیمتی سامان چوری ہو گیا ایسے دیکھ رہے ہیں اس پلر سے کتنی پیمائش ہے اس پلر سے کتنی پیمائش ہے اس مشرق سے کتنی پیمائش ہے اس مغرب سے کتنی پیمائش ہے یہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہوگی میں یہیں پر ہی پڑھوں گا آج ہمارے اندر یہ زحمت نہیں ہے کہ کسی اللہ والے نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے تو ہم بھی اس نماز وہیں پر پڑھ لیں آج ہمیں یہ زحمت نہیں کرنی ہوتی ہے آج ہم ان چیزوں کے قائل ہی نہیں ہیں آج ہم نے تبرکات پہلے زمانے والوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں تبرکات کے ہم قائل ہی نہیں رہے ہیں عملی طور پر ہم اس کو مٹا بیٹھے ہیں دلوں سے بھلا بیٹھے ہیں اور سفا ہستی سے اس کو مٹا کر فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے حالانکہ تبرک بہت بڑے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو دیکھیے کیا عجیب و غریب کیا عجب اور غرب ان کا ادب تھا حضرت امام مالک رحم اللہ تعالی ہاں؟ کون ہے ہاں دیکھو آپ کی محبت میں بلی بھی بول پڑی ہم بابا جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں خیال بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کیا بتا رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے شہر کے اندر کسی اونٹنی اور جاندار سواری پر صرف اس نیت سے سوار نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہاں شہر مدینہ میں یہاں شہر مدینہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں تو جس زمین پر آپ کے قدم مبارک لگے ہوئے ہوں میں اپنی سواری کے پاؤں سے ان کو رون دوں اس زمین کو اپنی سواری کے پاؤں سے رون دوں یہ ہو نہیں سکتا اس لیے مدینہ کے شہر کے اندر امام مالک رحم اللہ تعالی شہر میں کسی جاندار سواری پر سوار نہیں ہوا کرتے یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے جی ہاں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بھی آئمہ کرام مشتحدین آئمہ مشتحدین جوتے پہن کے نہیں پھرا کرتے تھے مدینے میں جوتے پہن کے نہیں پھرا کرتے ہم لوگ تو مسجد النبی کے بھی پاس جا کر جوتا اتارتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے اگر پاکستانیوں کو اجازت ہو جائے اندر لے جانے کی تو اندر ہی لے جائیں بڑی مشکل سے جوتی اتارتے ہیں وہ بھی حرم شریف کے بالکل پاس جا کے ارے اللہ کے بندو جوتی بہت پیچھے اتار دینی چاہیے اور ایک شخص کو جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے خواب میں فرمایا محبت مجھ سے کرتے ہو اور میری مسجد میں جوتے لے کے آتے ہو محبت کرتے ہو مجھ سے اور میری مسجد میں جوتے لے کے آتے ہو اس لیے بھائی دوستو جوتے مسجد نبوی کے اندر نہیں لے کے جانے چاہیے ارے بھائی وائل سے تو چوری ہو جاتے ہیں پاکستانی بھائی تو ریال میں حساب کتاب کرتے ہیں نا یہاں بیس ریال کا جوتا ملے گا پندرہ ریال کا ملے گا اس کو پاکستانی حساب کتاب کرے تو اتنا مہنگا پڑتا ہے چپل چھوٹی سی لے تو وہ بھی آٹھ دس ریال کی ملتی ہے جی ہاں تو وہ بھائی پاکستانی نوٹ لگتے ہیں تو اس لیے وہ ذرا پریشان سے ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حرم شریف میں جب اللہ اللہ تعالی جل شان و سعادت کے لیے لے جائیں اور بلا لیں تو اس کا طریقہ ایک ہی دفعہ سمجھ لو طریقہ کار یہ ہے کہ جوتی تو حرم شریف سے بہت باہر اتار دیجئے اور پھر جو باہر والا مسجد سے باہر والا سفید سفید حرم ہے یا سفید پتھر نیچے لگا ہوا ہے یا جو باتھ روموں کے باہر کا ایریا ہے باتھ روم تو زمین کے اندر ہیں باتھ روم سے جو باہر کا ایریا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے وہاں منٹوں سیکنڈوں میں تھوڑے تھوڑی دیر بعد صفائیاں ہوتی رہتی ہیں تو وہاں پر جوتا پہلے سے اتار دیجئے آج کل تو حرمین شریفین میں وہ گیٹ لگ گئے ہیں نا بڑے بڑے گیٹ لگ گئے ہیں تو ان گیٹوں میں داخل ہوں تو حرم کا سہن آ جاتا ہے مسجد ابھی دور ہوتی ہے تو وہیں پر اپنا جوتا اتار دیجیے اور کسی شاپ پر میں یا کسی کوئی ربڑ چڑھا لیجیے کوئی نشان لگا لیجیے کوئی علامت لگا لیجیے اور جوتا جا کر کے مسجدوں کی قریب جا کر الماریاں پڑی ہوئی ہیں ان الماریوں میں خانے بنے ہوئے ہیں ہر خانے میں نمبر لکھا ہوا ہے انگلش میں بھی اور عربی میں بھی اس کا نمبر یاد کر لیں اور جوتا وہاں جا کے رکھ دیں یہ آسان طریقہ ہے مسجد نبوی کے اندر بھی جوتا نہ جائے حرم شریف مکہ مکرمہ میں اگر مجبوری سے جانا پڑے تو کسی جگہ سائڈ پہ رکھ لیا جائے وہاں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں معاف فرما دیتے ہیں وہ غبر رحیم ہیں مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی محبت میں سے یہ ہے کہ حرم شریف کے باہر ہی جوتے اتارے جائیں اور جا کر کے مسجد کی سائڈ پر باہر حصے میں کسی جگہ پر نشانی لگا کر وہاں رکھ دی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو کہ اچھا محبت مجھ سے کرتے ہو اور جوتے میری مسجد کے اندر لے کر آتے ہو تو جوتے میں تو لگی ہوتی گندگی تو گندگی سے تو آئے گی بدبو اور گند پھیلے گا تو اس لیے بھائی دوستو مسجد نبی اور مسجد حرام میں اس کا خاص ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کیا بات عرض کر رہا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس بارے میں بہت زیادہ ادب بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب جانا چاہ رہے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے تو یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ میری موت مدینے سے باہر آئے اس لیے انہوں نے جناب بڑی کوشش کی کہ جاؤں لیکن اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میں مدینہ منورہ کو چھوڑ نہیں سکتا اس لیے کہ اگر میں مر گیا موت آ گئی تو کیا بنے گا وہاں موت آ دفن وہاں ہونا پڑے گا تو خواب دیکھا خواب دیکھا اللہ کے نبی نے خواب میں اشارہ فرمایا آپ نے اجازت مانگی ہوگی اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا پانچ اب یہ پانچ کیا چیز ہے اس طرح اشارہ فرمایا پانچ کیا چیز ہے کچھ پتہ نہیں محمد ابن سیرین اس وقت خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے تو محمد ابن شیرین کے پاس بھیجا بندہ بھیجا کہ پوچھ کے ہو کہ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ فرمایا ہے پانچ کی انگلیوں کے ساتھ ہاتھ سے تو اس سے کیا مراد ہے تو میں نے کہا اور میرا نام نہ بتانا کہ یہ امام مالک کا خواب ہے محمد بن سیرین کے پاس بندہ بھیج دیا اور بھیجا انہوں نے کہا کہ کس کا خواب ہے انہوں نے کہا کہ جی بس یہ کسی اللہ کے بندے کا خواب ہے آپ اس کا مطلب بتا دیجئے انہوں نے کہا یہ اللہ کا بندہ میں جانتا ہوں کون ہے جس کا یہ خواب ہے میں اس کو جانتا ہوں کون اور مالک کا خواب ہے اور کیا ہے کہا بات ہی آپ کو کس نے بتایا انہوں نے کہا خواب نے خود بتایا یہ امام مالک کا خواب وہ کیسے وہ اس لیے کہ اس خواب کے اندر اشارہ ہے حدیث کی طرف ایک باریک اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف وہ حدیث یہ ہے کہ آپ جو مدینے سے جا نہیں رہے اور یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت کب ہے تاکہ میں حج عمرہ کرے ہوں عمرہ کر رہا ہوں آج تو انہوں نے پہلے کر لیا ہوگا میں عمرہ کر کے جلدی سے آ جاؤں تو مجھے پتا نہیں ہے کہ موت نہ آ جائے تو مجھے پتا چل جائے کہ میری تھوڑی زندگی ہے تو میں فٹافٹ عمرہ کر کے آ جاؤں تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ایک محدث کو اور محدث اس وقت میں امام مالک ہیں تو یہ خواب امام مالک کا ہے کہ انہیں بتا دو کہ یہ پتا چلنا کہ میری موت کب ہے یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے پیخم صن یا وہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے تو بہرحال یہ محبت کی علامت کہ میں مدینے سے باہر نہ چلا جاؤں کہ میری موت اور ہم لوگ کتنی دور بیٹھے ہیں اور ہنستے کھلتے رہتے ہیں اور رسمی رسمی طور پر محبت کیے بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ جب تک ہماری محبت سچی اصلی اور طبعی نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا عقلی اور عقلی اور عقائد کے حساب سے جب تک نہیں ہوگی تو ایمان ہوگا ہی نہیں ہماری عقلی طور پہ تو محبت ہے عقیدے کے طور پہ تو محبت ہے مگر طبی طور پہ محبت نہیں ہے اس لیے لیے رسمی رسمی ہم محبتیں کرتے ہیں ہیں آپ نے آج کے بیان میں واقعات سن حضرات صحابہ کرام نے کس طریقے سے آپ کے ساتھ محبت کی اور کس طریقے سے آپ کے ساتھ عشق کا مظاہرہ کیا سمجھ آگے بات تو آپ کو یہ واقعات یاد رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلا واقعہ حضرت مسعود اکفی جنہوں نے بال وہ جو جنہوں نے وزو کے پانی کے بارے میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ فرمایا ٹھیک میں خلاصہ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آپ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام چاروں طرف بیٹھے کہیں پانی نیچے نہ گر جائے ہمیں پانی کا تبرک مل جائے تو وہ تبرک حاصل کر رہے ہیں دوسرا نماز پڑھنے کے لیے گھر میں بلا رہے ہیں عثمان بن مالک تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اس جگہ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا رہا ہوں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر ممبر پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو منہ میں پھیر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سب تبرک نہیں تو اور کیا ہے ہم تبرک حاصل کرنے کے قائل ہیں وسیلے کے ہم قائل ہیں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کے اندر بھی پیمائش کر کر کے وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں پر اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی ہیں تاکہ میں بھی اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالوں اسی راستے پر سفر کروں اور اسی اسی طرح وہ کام کروں جس طرح اللہ کے نبی نے کیے ہیں آج ہمارے اندر یہ خواہش نہیں ہے آج ہمارے اندر خواہش ہے جس طرح جس طرح انگریز نے کام کیا ہم اس طرح اس طرح کریں جتنی بڑی ٹائی اس نے لگائی اتنی بڑی ٹائی ہم لگائیں جتنے بڑے کالر وہ پہنتا ہے اتنے بڑے کالر ہم پہنے جس طریقے سے وہ کام کرتا ہے ہم اس طریقے سے کام کریں کتنی بڑی بغیرتی ہے بےمانی ہے کتنی بڑی ایمان کی کمزوری ہے اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں بالوں کو چاندی کی نلکی میں سنبھال کے رکھتی ہیں اور بیماروں کو اس کے ساتھ ڈبو کے لگا کے دیتی ہیں اور بیمار بھی صحت یاب ہو رہے ہیں اندازہ فرمائیے اور برکت حاصل کرنے کا جو خاص طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد خادمین مدینہ آتے تھے اور آ کر کے برتن میں پانی لا کر آپ کا ہاتھ لگوا کے چلے جاتے تھے آپ اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے تھے پانی اور برتن برکت والا ہو جاتا تو یہ چیزوں کے ہم قائل ہیں تو بھائی دوستو یہ بات تھی کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یہ اس کے واقعات ہیں تو جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تین چیزیں تھیں سب سے پہلی چیز من کن وجد حلاوت الایمان جس بندے کے اندر بھی جس بندے کے اندر چاہے وہ مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو عالم ہو یا نہ ہو عورت ہو یا مرد ہو جس بندے میں بھی تین باتیں آ جائیں گی وہ بندہ ایمان کا ذائقہ ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا ان میں سے پہلی چیز کی میں نے صرف وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پوری مخلوق سے زیادہ محبت ہو دوسری چیز ان میں سے یہ ہے کہ لا يحبه الا للہ کہ جو بندہ بھی جس سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے کوئی کوئی خدا کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو کوئی مالی غرض نہ ہو کوئی اور غرض نہ ہو جو بندہ بھی جس سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو وہ بندہ بھی یہ بھی تین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جس کے ساتھ بھی محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے ہاں اگر بغض رکھنا پڑے بغض رکھنا پڑے تو وہ بغض بھی کسی کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کسی دنیاوی لڑائی کی وجہ سے نہیں وہ بغض بھی اس وجہ سے کہ یہ کفر کر رہا ہے یہ شرک کر رہا ہے جیسے قادیانی سب سے بڑے کافر ہیں سب سے بڑے بہترین کافر ہیں تو سب سے زیادہ بغض ان قادیانیوں کے ساتھ ہونا چاہیے تو بہرحال تو جو بوز ہے وہ اس لیے ہے کہ اس بندے کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے میں اس سے بوز کرتا ہوں تو یہ بغض بھی اللہ کے لیے کرنا ہے دنیاوی کام کی وجہ سے نہیں کرنا اور محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے وہ سات کام وہ سات خوش نصیب وہ میں پورے نہیں گناؤں گا وقت ختم ہو چکا ہے وہ سات خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہونے کی اس دن اجازت ہوگی وی آئی پی مہمان بنانے کی اس دن اجازت ہوگی جس دن سورج نیچے ہوگا اور لوگ گرمی میں پڑے ہوں گے وہ سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے ہوئے ہوں گے ان میں سے ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں ہاں آج کل ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ غرض کی ہیں کوئی کام آتا ہے تو محبت ہے کوئی کام نہیں آتا ہے تو جائے باڑ میں پڑے ہمیں کوئی محبت نہیں تو بھائی دوستو ایمان کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے کسی کے اندر تقوا ہے زہد ہے کسی کے اندر کوئی خواص خاص چیز ہے کوالٹی ہے کچھ صفات ہیں ان کی وجہ سے اس سے محبت ہو تو اور چیز ہوتی ہے دنیاوی محبت نہیں ہونی چاہیے کتنی چیز ہو گئی دو سلاسن من کن نفی کے اندر دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہو گئی اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی اور آپس میں بھی جس سے محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو گئی تو تیسری چیز یہ ہے کہ اب کفر کی طرف جانا کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی برا محسوس ہو جیسا کہ آگ میں ڈلنا ہمارا برا محسوس ہو جیسے ہم اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈال سکتے آگ میں جانے سے ہمیں کرہت آتی ہے کہ ہم آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جتنا آگ میں جانا ہمارے مشکل ہے اسی طرح ہمیں کفر میں جانا ہمارے لیے مشکل ہو تو جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ اپنے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ جل شان جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں سنے ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا بیٹھنا اٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے الحمد رب یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا یا اللہ اللہ ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے آمین اونچے آواز سے کہا کرو اے اللہ ہم سب کی سب غلطیوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرمانا اخیر وقت میں شیطانی حملوں سے معفو فرمانا اے اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی انبیاء کرام کی توہین کر رہے ہیں اے اللہ اول تو انہیں ہدایت نصیب مقدر ہے تو ہدایت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اگر انہیں ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہیں ان کے ٹکڑے اور ٹوٹے فرما دیجئے اے اللہ سب سے بڑے دہشت گرد یہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اگر انہیں ہدایت مقدر نہیں ہے انہیں و خار فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا مستقبل خوشحال خوشگوار فرما دیجئے اے اللہ ملک میں جہاں جہاں عذاب آیا پڑا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے اللہ سلاب زدگان کی خصوصی مدد فرما دیجیے اے اللہ سلاب زدگان زدگان کی خصوصی امداد فرما دیجئے یا اللہ سیلاب زدگان کی خصوصی حفاظت فرمائیے اے اللہ جہاں سیلاب آنے کے خطرات ہیں اسے محفوظ فرمائیے اے اللہ ہمارے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں ہر لمحے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیجئے اے اللہ ہمارے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس دینی دینی ادارے اور تمام اداروں مدارس مساجد خانقاہوں اور بزرگوں کی علماء کرام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام مبلغین معلمین مجاہدین اور اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد اور دین کے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ علماء کرام کی علم معذن کی سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم ساتھی جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جو تشریف لائے ہیں یا جو آواز سن رہے ہیں یا اللہ ہم سب کا مستقبل خوشحال خوشگوار فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی عملی محبت نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقلی طبعی سچی محبت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس ادارے کو تمام دینی مدارس مراکز مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اللہ اس ملک میں امن اور ایمان کو قائم فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی عوام کو اور حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اے اللہ پورے ملک میں امن اور ایمان قائم فرما دیجیے اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ بہن بھائی بھی بچے ہم کی ضروریات ہیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ نصیب فرمانا اخیر وقت میں شیطانی حملوں سے ماخوذ فرمانا اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا اے اللہ فرشتوں کی خوفناکیوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ قبر کے اندھیروں قبر کے ملنے جڑ جانے سے اور قبر کے دبا لینے سے ہم سب کو محفوظ فرمانا اے اللہ پل سرات کے اوپر گر جانے سے ہم سب کو بچا لینا اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ اور دور سے بھی اس کی تپش اور عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم جنت سے آئے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے دیجئے اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے آمین ثم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین چلو بھائی شاباش اپنا کھانا وانا کے لیے چلے جاؤ جب